کہ مرد کے لیے سینے کے بال جو ہے انہیں صاف کرنا کیسا ہے کیا جائز ہے یا نہیں ہے اس بارے میں بتا دیجیے جیسا دیکھیں ابھی الفداد کا بھی سوال ہوا ہے ان کو پہلے جواب دے لینے دیں پھر آپ کی داری آئے گی آپ نہ کریں وغیرنا ہم آپ کے ابو سے آپ کی شکایت کریں گے دیوانہ دیوا بھائی مرد کے لیے یہ بال مباح ہیں نہ مونڈے تو اچھا ہے مونڈ لے تو جائز ہے یعنی اگر بہت زیادہ ہو جائیں تنگ کریں تو مونڈنا جائز ہے تھوڑے بہت ہوں کو اس کو مونڈنا جائز نہیں ہے چونکہ عورت سے مشابت ہوتی ہے اور وہ جائز نہیں ہے ہاں اگر تنگ کریں کبھی یا بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر ان کو نہ صرف جائز ہے کھیلنا جائز نہیں ہے چونکہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ مشابت ہوتی ہے لہذا تھوڑے سے ان کو اوپر سے قطر دے مکمل ان کو ختم نہ کرے سینے سے جی گیگا نیوز